بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ یہاں تین آیتیں پڑھی ہیں ون زلنا من السماء مان تہورا اور وہ نظلام لیطاہرکم بھی اور فلم تجمان فیم تیم سعیدن طیبہ ابھی میں آ رہا تھا آپ کا ایک ساتھی ملا تو میں نے اسے پوچھا کہ کہاں تک پہنچی کہا کہ آپ سے دورے میں پڑھ رہا ہوں تو میں نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو کہا کہ اب مجتبہ پڑھیں گے آپ سے تو میں نے کہا آپ نے پہلے مجتبہ نہیں پڑھا تو کہا کہ پہلے مقدمہ مجتبہ پڑا ہے اب ہم مجتبہ پڑے تو اب یہ ہے کہ یہاں سے مجتبہ شروع ہو گئی ہے اس سے پہلے مقدمہ تھا مجتبہ کا یہ تو آپ پہلے ہی سے جانتے ہیں تو اس لیے اس کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اصل میں اس کو بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو احادیث آپ نے پیچھے پڑی ہیں ان میں اکثر احادیث اب پھر آ جائے گی دوبارہ آ جائیں گی اور جب دوبارہ یہ آئیں گی تو طالب علم بیچارہ پریشان ہو جائے گا کہ اب تک تو ہم ان حدیثوں کو پڑھ چکے ہیں اب دوبارہ کیسے آ گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو آپ پڑھ چکے ہیں وہ اصل میں ایک آیت پڑھی تھی ایک آیت لکھی تھی مصنف نے وہ آیت وہ جو پڑی تھی اور وہ پڑی تھی آیت یا ایو الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم الى آخره وہ آیت پڑی تھی اور مصنف نے اس آیت کی تفسیر کی فرمانا لتبین للناس ما نزل الیہم حضور کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ لتنزل الیہم آپ جو کچھ نازل ہوا ہے کوئی بات نہیں آتی رہی آواز نہیں آتی رہتی تو اچھا ہوا ایک سے دو ہو گئے ایک آواز ادھر ایک ادھر دو ہو ایک سے دو اچھا ہوتا ہے اس کی معذرت کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر آدمی ایئرپورٹ کے پاس رہے تو اس کا اور مزہ ہوتا ہے اور اگر آدمی سکون میں رہے تو اس کا دوسرا مزہ خیر کوئی بات نہیں تو خیر یہ فرمایا کہ لطوبیہ سے علیہ وہ چونکہ قرآن کریم کی آیت پڑی تھی تو اس حکم کی وجہ سے اس آیت کی تشریح کی گئی ہے اب تک اس آیت کی تفسیر تھی اس آیت کی تشریح تھی اور اس آیت کو کی تبیین تھی تبیین کی ہے اور اب یہاں سے مصنف جو ہیں وہ کتاب شروع فرما رہے ہیں اب ایک بات آپ یہ سمجھیے کہ یہ احادیث جو آئیں گی یہ آئیں گی بطور قصد و مقصود کی اور پہلے جو احادیث ذکر ہوئی ہیں وہ بطور توتیہ اور تمہید کی وہ کیسی تھیں وہ توتیہ اور تمہید کے اب جو احادیث ذکر ہوں گی وہ اصل اور مقصود بنا کر اور پھر دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ وہ اور حیثیت سے ذکر تھی یہ اور حیثیت سے ذکر ہے اس کی حیثیت اور تھی اور اس کی اور اس کی حیثیت بطور اصل اور مقصود کی ہے اور پہلے جو احادیث ذکر کی تھی وہ بطور توتیہ اور تبعید اور بتبو تھی اور یہ احادیث جو ہیں یہ بال اصل ہے سمجھے نا تو اب آپ کو معلوم ہے جب حیثیت بدل جائے تو چیز کا حکم بھی بدل جاتا ہے تو اس پر آپ کو ایک لطیفہ سنا دیں ہلکا سا ایک شخص تھا وہ بھائی کو گالی دے رہا تھا ماں کی اور بہن کی ایسی ایسی گردہ گالی بک رہا تھا تو کسی نے کہا ارے کم وقت جو گالی دے رہا ہے وہ تو تیری ماں کو اور تیری دادی اور تیری نانی کو بھی لگ رہی ہیں کہا کہ نہیں میں جو اس کو گالی دے رہا ہوں اس حیثیت سے کہ اس کی ماں ہے میں اس کو گالی دے رہا ہوں اور اس حیثیت سے کہ وہ میری ماں ہے وہ سر اور آنکھوں سب تو جب حیثیت بدل جاتی ہے تو حکم بھی کیا ہوتا ہے بھائی تو وہاں اور حیثیت سے ذکر تھی اور یہاں اصل اور مقصود بنا کے ذکر فرمائے گی لیکن مصنف نے آپ کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ جو جو مباحث وغیرہ ہیں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اور یہاں آپ ذرا تیزی سے پڑھ جائیں گے تو وہ پچھلا مقصد آپ کو یہاں یاد آتا رہے یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا اور یہاں آپ کا تکرار ہو جائے سمجھے نا تو اب یہ بات پڑھتے جائیں شابش وبی قال اخبرنا الماء لا الماء لا ينجسه ہے یہ واقع یہ ہے کہ آپ کی ازواج متحرات میں سے کسی زوجہ نے آپ سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی سے آپ غسل فرما رہے ہیں اصل میں اس پانی سے میں نے وضو کیا ہے اور جب میں نے وضو کیا ہے تو ظاہر ہے کہ پانی جو ہے ماں کیا ہو گیا مائع مستعمل ایک تو یہ ہے کہ مائع مستعمل اس کو کہتے ہیں جو نیچے گر جائے اور ایک یہ ہے کہ جو پیچھے رہ جائے یہ مائع مستعمل ہے تو آپ اسے غسل فرما رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں اس سے غسل فرما رہے ہیں فرمایا کہ اس غسل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں کیوں اس لیے کہ ان نلما ماں کو آپ عہد کا لے لیں یہ پانی جو بچا ہوا ہے یہ لا جسوش ہے استعمال کرنے سے باقی بچ جائے تو اس کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتے اس کو کوئی شے نجس نہیں کر سکتے اس سے آپ مائع مطلق لیں کہ کوئی بھی پانی ہو جتنا بھی پانی ہو اس میں آپ اس پانی میں ایک قطرہ شراب کا ملا دیں تو اب یہ ناپاک نہیں ہوا یہ ناپاک بھی ہوگا نجس بھی ہوگا کیوں اس لیے کہ پانی کم ہے اور اس میں کیا ڈالا نجس ڈالی تو پانی نجس ہو جائے گا اور یہاں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ میں کہ آپ نے وضو کیا اور پانی پیچھے بچ گیا اور یہ پانی جو عہد ماحود پانی ہے اس کو کون چیز نجس کر سکتی ہے کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی چنانچہ اس سے استدلال حضرت امام مالک رحم اللہ کا کہ مطلق پانی کیا ہوتا ہے پاک ہوتا ہے ایسا پانی کہ چاہے وہ تھوڑا ہو اور چاہے زائد ہو وہ پاک ہوتا ہے حالانکہ اناف اور شفاف تحدید کرتے ہیں توقید کرتے ہیں کہ اتنا پانی ہو تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوتا اس سے کم پانی ہو تو نجاست کے ملنے سے وہ ناپاک ہو جاتا تو وہ یہاں بیان نہیں ہے یا تو ایک خاص قسم کے پانی کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اس لیے یہ کہیں گے کہ اس حدیث کا وہ اصل پانی کا طاہر ہونا اور اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جی بھائی اب یہاں الماء طہور یہ پانی جو ہے جو اتنا بڑا کنواں ہے اور کہتے ہیں کہ اس کنویں سے واقعی کہتے ہیں اللہ واقعی کہتے ہیں کھیتوں کو سیراب کیا جاتا تھا اتنا بڑا کنواں تھا فرمایا یہ پانی جس کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو یہ تہور اللہ یونس جی سوش ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ ماں مائے کثیر ماں کیسا ہے مائے کثیر ہے لا جی سوش ہے اور اب یہاں پر یہ جو فرمایا ہے کہ یوت رحو فی حال ہوم القلاب اس میں کتوں کے گوشت ڈالے جاتے ہیں اور حیض کے جو ہے مستعمل کپڑے ڈالے جاتے ہیں اور بدبودار چیز ڈالی جاتی ہے یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ کیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو کہ انزف الامم امتوں میں انزف الامم اور اطیب الامم اور اتحر العموم ہیں کیا وہ خدا نخواستہ یہ حرکتیں کرتے تھے صحابیات وہ کپڑا لپیٹا اور اٹھا کے بیچ میں ڈال دیا اور صحابی وہ کوئی چیز مرا ہوا ہوا تو اس کو ادھر سے گسیٹا کھینچ کے اٹھا کے بیچ میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ بات نہیں ہے بات اصل میں یہ ہے کہ وہ کنواں جو ہے وہ نشیب میں تھا اتنے نشیب میں تھا کہ اس میں جب بھی تیز ہوا چلتی تو دور سے کپڑوں کو اڑا کے ہوا اس کے اندر ڈال دیتی اور جو چیزیں وہاں گری پڑی ہوتی تھیں وہ چیزیں اس میں پڑ جاتی تھیں کس کی وجہ سے نشے کی وجہ سے اور یہ پڑتی تھیں حضرات صاحب رضوان اللہ علیہ مجمعین اس قسم کی حرکت نہیں فرماتی تھی سمجھے نا تو یہ فرمایا کہ یہ یہ چیزیں اس میں پڑتی ہیں نتن پڑتی ہے فقال علما تہر لا نجیسوش ہے اس کو کوئی چیز ڈائجسٹ نہیں کرتی جبکہ یہ پانی بھی بہت مقدار میں تھا جس کو کہتے ہیں کہ اس سے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا تھا اور جو اتنا بڑا پانی ہو اور جو کھیتوں کے سیراب کرنے سے ٹوٹنے نہ پائے تو وہ مایا جاری کے حکم ہے جی بھائی قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وكان من العابدين عن مطرف عن مطرف بن طريف عن خالد بن ابي نوف عن صليب عن ابي عن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه رضي الله عنه وعنه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا من بئر بضاعه فقلت اتتوضا منها وهي يفرح فيها ما يكره من النقل فقال الماء لا ينجسه شيء. اچھا بھائی لائن بدل گئی اچھا ٹھیک یہ بھائی وہی باب ہے جو پیچھے بیان کیا کہ پانی جو ہے اس کی مقدار جو ہے وہ معین ہے کہ اگر اس قدر پانی ہوگا تو نجس کے پڑنے سے وہ نجس نہیں ہوگا نجس چیز کے پڑنے سے نجس نہیں ہوگا اور یہ بات ہے کہ پانی بھی نجس نہیں ہوگا اور نجس چیز کے پڑنے سے اگر اس سے زمین وغیرہ دھو لی جائے تو زمین بھی پاک ہو جائے گی اور پانی جو اس کے ساتھ ملے گا تو یوں نہیں کہیں گے کہ چونکہ پانی نے ناپاک جگہ سے ملاقات کی تو پانی ناپاک ہو گیا اور کہے خفتہ را خفتہ کہ کنت بیدار خود ناپاک ہے ناپاک ناپاک کو پاک کیسے کر سکتا ہے تو فرمایا کہ جب پانی محدود ہو جاتا ہے خاص مقدار میں ہوتا ہے تو وہ ہر ناپاکی کو مٹا دیتا ہے جی بھائی دیکھیے یہ پیچھے بھی یہی باب قائم کیا گیا ہے باب التوقیت توقی اور اس میں بے عین ہی یہی حدیث بیان کی گئی ہے لیکن سمجھ لو کہ بے عین ہی حدیث بیان کی گئی ہے اصل میں اس کی عین اور ہے اور اس کی عین اور ہے وہ کیسے ہے بھائی وہ بات یہ ہے کہ وہاں پر راوی جو ہیں وہ ہیں بھائی عبداللہ ابن عبداللہ ابن عمر اور یہاں عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر راوی بدل گئے جب راوی بدل گئے تو حدیث بھی کیا ہو گئی بھائی بدل گئی اور وہاں پر جو ہے حسین ابن حریث کے ساتھ اور بھی ایک راوی بیان کیے اور یہاں تلہا حسین ابن حریث جی بھائی ایک ڈول پانی کا ڈالا اور وہ اس کے اوپر بہا دیا ایک ڈول پانی کا بہا دیا اور ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی اس طریقے سے زمین پاک ہو جاتی ہے ایک طریقہ تو یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تہارت الارض یوبسوا زمین اگر خشک ہو جائے تو وہ طاہر ہو جاتی ہے اور تیسرا طریقہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ جو اس کے اوپر نجاست گری ہے اس نجاست ہی کو کھرچ کے باہر پھینک دو تو کہتے ہیں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری خود وہاں نجاست ہی نجاست ہی باقی نہیں رہے گی تو نجاست نہیں ہوگی تو آناف کے ہاں ذرا اس حدیث پر عمل ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ بھی کس اعتبار سے توسو ہے کہ ایک طریقہ نہیں بلکہ دو اور طریقے بھی ہے جی بھائی جو کہ احادیث سے ثابت ہے یہی جو ہے وہ وظیفہ ہے دائی کا دعوت دینے والا دعوت دینے والے کا کام یہ ہے کہ جب دعوت دے تو آسان آسان طور طریقے سے دعوت دے اور اس بیچارے کو جس کو دعوت دے رہا ہے اس کو ابتدائی میں کسی دل دل میں نہ پھنسا دے بلکہ آسان بتائے اور آسان بتاتے بتاتے جب ایمان اس کے دل میں اتر جائے گا تو کوئی مشکل اس کے سامنے مشکل نہیں رہے جی بھائی شریر لاب مؤثر جی بھائی جی شابش ہے اس حدیث اور اس حدیث میں فرق یہ ہے کہ یہاں سعید ابن ابی سلمہ ہے اور پچھلی حدیث میں سعید ابن سلمہ ہے الفاظ میں تغیر ہے الفاظ میں تغیر ہونے کی وجہ سے امام بخاری رحم اللہ نے اس روایت کو نہیں لیا اگرچہ امام بخاری نے اس روایت کو صحیح کہا ہے لیکن تغیر کی وجہ سے انہوں نے اس روایت کو نہیں لیا جی بھائی اور نارکب البہرا سمندر کے بارے میں جو سوال صحابہ کو پیدا ہوا وجہ اس میں یہ ہے کہ وہ ایسا پانی ہے کہ اس کے اوصاف ثلاثہ بدلے ہوئی ہیں اس کا ذائقہ بدلا ہوا ہوتا ہے اس بھی بو بدلی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا رنگ بدلا ہوا ہوتا ہے سب چیزیں بدلی ہوئی ہوتی ہیں اور رجاست کے پڑنے سے جب پانی کا رنگ کوئی ایک وصف بھی بدل جائے تو وہ پانی نجس ہو جاتا ہے تو یہ وجہ اشکال بنی کہ اس کی کوئی بھی کل سیدھی نہیں ہے اونٹ کی طرح ہر طرف سے یہ ٹیڑھا ہے یعنی پانی جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پاک ہو تو حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ پانی اس کا پاک ہے بلکہ آگے بڑھ کے یہ بھی سمجھو کہ اس کا میتھ بھی حلال اس کے اندر مر جائے کوئی جانور تو حلال ہے اور صحابہ کو اس وجہ سے بھی اشکال ہوا کہ یہ در حقیقت جانوروں کا مری ہوئی جانوروں کا قبرستان بھی ہے وہاں کوئی قبر نہیں ہوتی کہ اس پہ دفن کر دیا جائے بلکہ قبرستان بھی ہے اور ایک حدیث روایت ہے اگرچہ وہ حدیث ہے کہ تحت الباہر باہ نارون باہر کے نیچے کیا ہے نار ہے تو ان باتوں کی وجہ سے اشکال ہوا پوچھا شابك وابيه قال اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا زهير عنه قال ابن قاع عن ابي زرعه بن عمرو عن بن جرير عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبلد باب سوق الكلب وبه قال اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا علي بن ومسلم من أعمش عن أبي رزي وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الكلب فيه ما يحلق فليلقه ثم ليغسله سبع مرات. فيه یہ بات سمجھیے کہ یہ فرمایا کہ کالا ما بالہ و بال ان کو کیا ہوا کہ یہ کتوں کے پیچھے پڑ گئے اب چھوڑو اب ان کو بیچاروں کو تو مزید تنگ نہ کرو اب چھوڑ دو چنانچہ فرمایا کہ کلب سید کو کلب غنم کو آپ نے مستثنا قرار دے دیا ایک معنی تو اس کا یہ کیا گیا ہے اور ایک یہ ہے کہ کیا ہوا کہ تم کتوں کے پیچھے پڑ گئے ان کو فوراً ختم کرو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو ختم کرو ان کو اور زیادہ ختم کرو یہ یورپ کے لیے بہت اچھی صدا ہے جی بھائی دونوں معنی ہیں ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل ابتدا میں تو منع کیا گیا تھا اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اب بہت بہت ہو گئی بہت کتے باز دی اب ان کو کچھ کرو دونوں معنی ہو سکتا ہے جی بھائی باب سور الجنت وبه قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن حميدة بنت عبيدة الباعدة عن منتمشة بنت كعب بن مالك ان ابا قتادة دخل عليها ثم ذكر كلمة معناها فسكت له وضوءا فجاءت حجة باب سوء الحائض وبه قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن اکٹھی یا تو پردے سے پہلے کی بات پر معمول کرو اور یا اگر پردے کے بعد کریں گے تو مہارے جی یہ جو ہے کہ اس کو اگر آپ نہیں پر محمول کرتے ہیں تو یہ تنظیم کے لیے ہوگی جی قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا مکروب سے مراد یہاں مد ہے جی مکاکی مکاکی تو یہ ہم نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل کبھی تو پورے سا سے کرتے تھے چار مکوب کا ہوتا ہے یا چار مد کا ہوتا ہے اور کبھی آپ پانچ مد پانی استعمال فرماتے تھے جی عن عن عن عن عن عائشة عائشة رضي رضي الله الله الله الله الله الله تعالى تعالى عنها عنها وعنهم أن رسول رسول صلى صلى عليه عليه وسلم وسلم كان كان بنحو وبه قال قال قال قال أخبرنا أبو بكر بن بن إسحاق حدثنا حدثنا الحسن الحسن موسى شيبان أمه آخر كتاب جیش کیا حیض کو نفاس بھی کہا جا سکتا ہے جی فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تو یہاں یہ ترجمت الباب جو قائم فرمایا ہے اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ حیض کے اوپر جس طریقے سے حیض کا اطلاق ہوتا ہے ایسے نفاس کا بھی اطلاق ہوتا ہے یہ بتایا کہ ہر نماز میں وہ غسل فرماتی تھیں یعنی استحبابا جی قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابو سمره قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال اخبرني عن نافع عن سليمان سليمان بن يسار عن ام سلمه رضي الله عنها وعنه قالت سالت سالت امراه النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني استحاض فلا اذكر افعله الصلاه قال لا ولكن لي قدر تلك الايام والليالي كن تقيين فيها ثم اغتسلي واستغفري وصلي وبه قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان سليمان بن يسار عن ام سلمة رضي الله عنها وعنهم ان امرأة كانت تغرق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتت استفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والايام التي كانت تقيد من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا قل ذلك فلتغتسل ثم لتستغفر بالثوب ثم لتصلي کپڑے سے لنگوٹی باندھ لے جی ذکر الاقراء قال اخبرنا الربيع بن سليمان بن داوود بن ابراهيم قال حدثنا اسحاق وهو ابن بكر بن مدار قال حدثني ابي عن يزيد وهو ابن عبد الله وهو ابن اسامه بن الحارث عن ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت إنهما حبيبة بنت جحش جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استقيلت لا تدخل فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست بالحيضة ولكنها ركبة من الرحم لتنظر قدر قدرها التي كانت تقيل لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة. یہ روایت ایسی ہے کہ عنوان بھی بے عین ہی اس کا پیچھے گزرا ہے اور روایت بھی بالکل لفظ بلفظ وہی ہے تو اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ یہ حیض کا واقعہ ذکر ہے اور اس میں اقرا کی تحقیق کا تکرار اگر نہ کرایا جائے تو یہ بے مزہ سا ہوگا اس کو بھی یہاں پر ذکر کرنا ترتیب کے لحاظ سے مناسب ہے وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك علم قوم إذا أتاك قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فلتدخل ثم صلي ما بين القرية إلى القرية قال عبد الرحمن قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر وبه قال عبد ہاں تھک گیا اب دوسرے کی باری ہے شاید ہاں۔ ویسے بھی آپ تھک رہے تھے آپ کا گلا زیادہ تھک رہا ہاں یہ ارکن آند یہ رگ ہے زدی قسم کی جی باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة وبهما لا أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن عبي ابن أبي علي عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص عن ابن شهاب عن عروة عن عروة بن الزبير عن خاتمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها كانت تستحاض تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فامسكي بصلاة بذلك الآخر فتوزعي فإنما هو علم قال محمد بن مسنى قال حدثنا ابن ابن ابن ابن علي هذا من كتابه وبه قال اخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن ابي علي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو علي بن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم ان فاطمه بنت ابي ربيش كانت في الصحابه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف اذا كان ذلك فامسكي عن الصلاه بذاك الاخر وتوزعي وصلي قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي علي والله أعلم وبه قال اخر يحيى بن حبيب حبيب بن عربي عن حماد عن هشام بن مرة عن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت استحيزت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحاز فلا أفعل أفعل أدعو الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك علم وليس بالحيضة فإذا أكلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أكلت فاغسلي عنك الدم وصلي وتوزعي فإنما ذلك علم وليس بالحيضة قيل له فالغسل قال وذلك لا يشك فيه أحد قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث حديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه وتوزع غير حمال والله أعلم وبه إيه؟ قال اخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن حجاب بن عروه عن عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم ان فاطمه بنت ابي حبيش اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا رسول الله اني اصطحاب فلا ادخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك علم وليست بالحيضه فاذا اخذت الحاجة فامسكي عن الصلاه فاذا أقبلت فاغسلي عنك الدم وصلي وبه قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال قالت فاطمة بنت أبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحضر فالقدر صلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذان بيت وليس بالحيضة إذا أخرج الحيض فقد الصلاة وإذا ذهب قدرها فاقصري عني الدم لما أصلي وبه قال أخبرنا أبو العشس قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت قال سمعت هشاما يحدث عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن ابي ابي رميش قال يا رسول الله اني لا اكون افات الصلاه قال لا انما هو يكون قال قال انه فيما قرات عليه وليس بالحيض في داخل الحيض ثم تعيد الصلاه واذا قد فقس ان كتم ثم صلي باب سنه بس بس, بس. شارع. شارع.